عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں ایک دن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ہمیں عصر کے بعد خطبہ دیا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا اور ستارے ظاہر ہونے لگے لوگوں نے یہ آواز لگانا شروع کی کہ نماز پڑھو لوگوں میں بنی تمیم کا ایک آدمی بھی موجود تھا اس نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ نماز نماز سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کیا تو مجھے سنت کی تعلیم دے رہا ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر تھا آپ نے زہر و اثر اور مغرب و عشاء کو جمع کر کے ادا کیا عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں میں اپنے دل میں شک اور تعجب محسوس کرنے لگا اس لیے میں سیدنا ابو حرر رضی اللہ عنہ کو ملا اور ان سے اس مسئلے کے بارے میں دریافت کیا انہوں نے بھی ان کی موافقت کی حدیث نمبر تیئیس سو اناسی مسند احمد